ہے وہاں اس کے بہت سے خصائص بھی ہیں ایسی خصوصیت ہیں جو کسی اور عبادت میں موجود نہیں چند ایک خصائص کا آج ذکر ہوتا ہے نمبر ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل عمل ابن آدم الحو الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه يقول الله الصوم لي وأنا أجزي به یہ پہلی خصوصیت ہے کہ ابن اعظم کا جو بھی عمل ہے اس کا ثواب اللہ کی توفیق سے بڑھایا جاتا ہے کم از کم دس گنا دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ہر عمل نماز ہے حج ہے عمرہ ہے جہاد ہے کم از کم دس گنا اور زیادہ سے زیادہ سات سو گنا تک اس کا اجر بڑھایا جاتا ہے یعنی ایک انسان اگر پورے اخلاص کے ساتھ حج کرے ہر رکن نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو پامال نہ کرے تو ممکن ہے وہ سات سو حج کا ثواب لے کر لوٹے یہ ہر عمل کے ساتھ ہے کہ اس کا اجر دس گنا سے لے کر سات سو گنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزے کے اس کا اجر محدود نہیں ہے نہ ہولی وانا اجزی بھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دوں وہ جزا کیا ہے کیا وہ جزا دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک محدود ہے نہیں فرشتوں کو بھی اس جزا کا علم نہیں ہے وہ میں ہی جانتا ہوں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور اس کی جزا دوں گا تو یہ ایک ایسی خصوصیت ہے رودے کی اجر کے اعتبار سے جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہے کہ اس کا اجر غیر محدود ہے اور اس کا اجر ان ملائکہ کو معلوم نہیں ہے جو نیکیوں کا ثواب لکھنے پر معمور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم یہ پہلی انفرادی خصوصیت ہے روزے کی دوسری خصوصیت نبی اسلام کی ایک حدیث کہ کل عمل ابن آدم لہو کفارتن اللہ سیاح فن نہ وانا اجزی بھئی ابن آدم ہر عمل جو ہے وہ اس کے لیے کفارہ ہے بطور کفارہ وہ عمل قبول ہوتا ہے کفارہ سے مراد یہ ہے کہ وہ بندے کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے ہر عمل کا یہ ایک اعزاز ہے اور یہ رتبہ ہے کہ بندہ جب وہ نیکی انجام دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہ جو ہیں وہ ختم کر دیتا ہے اور اس کو پاک صاف کر دیتا ہے یہ بھی بقیہ اعمال کی خوبی کہ نیکیوں سے اور اعمال کی ادائیگی سے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے نبی اسلام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور غالباً ظہر کا وقت تھا اور وہ چیخ چلا رہا تھا رو پیٹ رہا تھا غلط حلق میں تباہ ہو گیا میں مارا گیا کہ ماں کے ماں احاطہ تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا کیوں رو رہے تو اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں باہر سے آ رہا تھا اور ایک لانڈی کو تنہا دیکھا تو چھونے کی حد تک کچھ ناساشتہ حرکتیں کر بیٹھے میں برباد لٹ گیا اس نے اس گناہ کو بڑا بھاری لیا ہر گناہ بھاری لینا چاہیے جناب انس مالک کی حدیث ہے ان کا قول ہے کہ انتم تعدون ابھی امور ہے کہ تم آج کل ایسے گناہ کرتے ہو کہ وہ گناہ تمہارے نزدیک بال سے بھی بڑھ کر باریک گویا ایک مکھی ناک پر بیٹھی اور آپ نے اس کو یوں اڑا دی ختم بکنہ عہد نبی من خات حالانکہ ان گناہوں کو نبی علیہ السلام کے دور میں بڑا مہلک اور پہاڑ کی طرح بھاری بھرکم شمار کیا کرتے تھے تو اس شخص سے بھی کچھ نازیبہ حرکتیں سرزد ہوئی صرف چھونے کی حد تک اور وہ اپنے آپ کو برباد سمجھ رہے تباہ سمجھ رہے میں برباد ہو گیا نبی اسلام خاموش ہو گئے کیونکہ اس کے مسئلے کا اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں پہنچا تھا اور آپ کی شان کیا ہے ہوا ان اللہ اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے جب تک خالق کائنات کی وحی نہ آپ خاموش ہو گئے اور اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ یہ دین رائے کا دین نہیں سب سے پاکیدہ رائے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم آپ کو رائے دے دیتے آپ نے خاموشی اختیار کی ماں بخاری نے ایسے کئی دلائل نقل کی مثلاً آپ جاگر کی بیمار کرسی کے لیے کہ بیمار تھے اور شدید بیمار تھے انہوں نے نبی علیہ السلام سے اپنے مال کے بارے میں پوچھا اس مال کا کیا کروں آپ خاموش ہیں مال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت اور وحی نہیں اتری تھی پھر فوراً وہی آ گئی اور میراث کی آیتیں نازل کہ مال میں وراثت کا قانون بیٹے کا اتنا بیٹی کا اتنا بیوی کا اتنا شوہر کا اتنا والدین کا اتنا تو قانون میراث اترا اس سوال کے بعد لیکن آپ کی خاموشی آپ نے کوئی رائے نہیں دی کوئی جواب نہیں مانا یہ دین رائے کا دین نہیں ہے یہ دین خالق کائنات کی وہی نام اللہ دین الخالص اللہ کے لیے دین خالص اس میں کسی کی رائے کی کسی کی تنظیم کی کسی کے قیاس کی ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں لوگوں نے روح کے بارے میں پوچھا آپ نے خاموشیت کیا وہی اتری تو آپ نے بتایا ایک سائل آیا کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے بہترین اور کون سا سب سے بہترین آپ نے خاموشی اختیار کی اس سوال کا جواب آسمان سے نہیں اترا وہی کا انتظار کیا اور وہی اتری جبریل آئے اللہ تعالیٰ سے اس سوال کا جواب لے کر کہ خیر و بقا الارض مساجد ہوا مشر و بقا الارض اسواق ہو کہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا مساجد ہے اور سب سے بہترین جو بڑا بازار تو اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام سے سوال ہوئے اور آپ نے فوری جواب نہ دیا محض اس بنا پر کہ آسمان سے انکشاف نہیں ہوا یہ دین دین وہی میری آپ کی رائے کا نام نہیں یہ برادری کی رسمیں اور باپ دادا کی رسمیں اور جناب اماموں کے فتوے اور قول ان کا نام دین نہیں ہے دین دین خالص اللہ تعالیٰ کی وحی کا چنانچہ یہاں بھی آپ نے اپنی رائے استعمال نہیں کی بلکہ خالق کائنات کی وہی کا انتظار کیا تاکہ وہی کی روشنی میں جواب دیا جائے تو میں روزے کے جو انفرادی خصائص ہیں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابن آدم ہر عمل جو ہے اس کے لیے کفارہ ہونا ہے کفارہ ہوا کہ وہ عمل گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے اس شخص کا ہے کہ میں تباہ ہو گیا برباد ہو گیا آپ نے خاموشی اختیار کی اور وہ شخص شرمندگی سے ڈوبا جا رہا تھا اس مجلس میں زیادہ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی فرانچے وہ بڑا مایوس ہو کر اٹھا اور بڑے ہلکے قدموں وہاں سے روانہ ہوا اور اس کے روانہ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی وہی اتر آئی اور آپ نے اس کو بلا بھیجا اور وہی اس کو سنائی کہ اتنا خزانہ تھی یدھ میں نے ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی اس کو آپ نے بلا لیا فرمایا کہ تم نے زہر کی نماز پڑھی ہمارے ساتھ جی پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکیوں سے گناہ مٹ جاتی تمہاری نماز جو ہے ان گناہوں کا کفارہ بنے تو یہ صالح ہیں جو ہیں یہ ان کا سب سے بڑا جو کردار ہے وہ گناہوں سے کفارہ ہونا ہے ہم کتنے گناہ کر جاتے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے یہاں سے سڑک تک جائیں دو دوست ساتھ تو کتنے گناہ ہو جاتے ہیں کیسی باتیں ہو جاتی نظریں کہاں کہاں جاتی ہیں ہمیں ان کا علم تک نہیں ہوتا تو یہ نیکیاں جو ہیں وضو ہے نماز ہے اور جناب حج و عمرہ ہے اور دیگر اعمال ہیں وہ کفارہ یہ ہے ایک عام اعمال کا کردار الم سوائے روزے کے لی رہی روزے کی جزا میں نے دینی اس کا بدلہ میں نے دینا یہ اللہ کا وعدہ یعنی اگر باقی اعمال گناہوں کے کفارے میں برابر ہو گئے جنت میں کیسے جاؤ گے کس حجت کے تحت تو پھر یہ روزہ آپ کے کام آئے گا جنت کے دراجات کی بلندی کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لا محالہ جزا دینے کا وعدہ کیا اس کی ایک تفسیر اور ہے ایک محدث سفیان عیندہ رحمہ اللہ ان سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت طرح پر حقوق کا تصفیہ فرمائے گا ایک طرف ظالم اور ایک طرف مظلوم کسی نے کسی شخص کا مال اتھی لیا وہ ظالم ہے جس کا مال چھینا وہ مظلوم تو کاروباری غبن کر دیا دھوکہ دے دیا قرض لے کر دبا لیا وہ ظالم اور یوں مزلو اللہ تعالیٰ نے انصاف فراہم کرنا ہے دونوں کھڑا کر لے گا اور مظلوم کو ظالم سے انصاف دلائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سے انصاف کیسے قائم ہوگا تصویہ کیسے ہوگا ہم تو خالی ہاتھ ہیں کوئی درہم و دینار ساتھ نہیں ہوگا تو رسول اللہ وسلم نے شاد فرمایا کہ قیامت کا جو انصاف ہے وہ دنیا کے درہم و دینار سے نہیں ہوگا کہ دنیا کے سکے حشر کے بازار میں چل ہی نہیں سکیں گے وہاں جو تشیہ ہوگا وہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے ہوگا اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا یہ تصویر کا طریقہ ہے تو اس طرح سارے اعمال خرچ ہو سکتے ہیں نمازیں اور جناب آپ کے جہاد اور آپ کی عمریں آپ کے حج اس تقسیم میں خرچ ہو سکتے ہیں حقوق کی تقسیم حقوق کے تصویر لیکن روزہ اس کی جزا میں نے دینی ابن ایون اوینا کا یہ استنباد بڑا وقی اور قابل قدر ہے کہ روزہ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی جزا دینے کا وعدہ فرمایا لہذا لہٰذا یہ عمل بندے کی بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے اور یہ انفرادیت روزے میں اعمال میں سے روزے کے اندر یہ خصوصیت ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار سے اللہ رب العزت کو ایک بڑی عجیب سی محبت محبت کا عجیب سا انداز جس کی دو دلیلیں ہے ایک اللہ رب العزت کا یہ فرمان نبیر اسلام کی حدیث ہے خلوف ہم روزے کی بنا پر فاتح کی بنا پر جو اس کے منہ سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بدبو جو ہے وہ جنت کی کستوری سے بڑھ کر باغ بڑا عجیب محبت کا انداز ہے وہ جو بو آتی ہے میدا کے خالی ہونے کی بنا پر اللہ رب العزت کو وہ جنت کی کسوری سے بڑھ کر باقاعدہ یہ محبت کا انداز ہے اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے میں مسواک نہ کرو اس بو کو تبدیل نہ کرو لیکن یہ استعمال غلط مسواک کرو کیونکہ وہ بو منہ سے نہیں آ رہی وہ میدے سے آ رہی اور مسواک کرنے سے میدا نہیں بھرتا میدا تو خالی وہ بو کھائے مسواب یا کوئی چیز اس کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ کا یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اگر ہلکا ہو اس کو تبدیل نہیں کر سکتے وہ خلو میں معدہ سے پیدا ہوتی ہے اور وہ قائم یہ محبت کا ایک عجیب انداز ایک اور حدیث رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے اگر روزے دار کو کوئی مہمان آ جاتے ہیں اس کی وہ نوازی کرتے ہیں مسافر کو قضا کی رخصت ہے وہ اس کی مہمان نوازی کرتے یا گھر میں کوئی مریض ہے اس کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے خود پاس بیٹھا صبر کر رہا ہے حالانکہ بھوک اور پیاس خود کو محسوس ہو رہی ہے مگر صبر کر رہا ہے اللہ رب العزت کو اس کی یہ بھوک اور پیاس اور اس کا اس کے سامنے بندہ کھا پی رہا ہے اور اس کا صبر کرنا اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیج وہ جماعت اسی لیے پیدا کی گئی کہ جا کر جب تک میرے بندے کے سامنے لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کے لیے استفار کی دعا کر ہیں جب تک لوگ کھا پی رہے چنانچہ فرشتے آ جاتے ہیں ایک بڑی تعداد میں اور اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک بندے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فرشتوں کو کہ میرے اس بندے کے لیے دعا کرو اور خوب دعا کرو یہ محبت کا ایک عجیب نرالا انداز ہے تو کسی اور عمل کے لیے نہیں ایک اور خصوصیت کہ اللہ رب العزت ماہ سیام میں پورے ایک مہینے میں جنت کے دروازے کھول تفتہ فتح چکی ابواب الجنان جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ابواب النیران اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ ایک تشریف اور ترغیب کا پہلو ترغیب کا پہلو ایک بندہ گناہ گار اور اپنی حرکتوں سے وہ جہنم کے دھانے پر پہنچ چکا اس کے لیے خوشخبری میرے بندے آ جائے جہنم بند کر دیا تو اس کے دھانے پر کھڑا تھا بند کر دیا اب ہماری اطاعت کر کے اس مہینے کا حق ادا کر کے جہنم سے اس قدر دور ہو جائے کہ اس کی طرف پلٹنے کا امکان باقی نہ رہے اور میرے فرما بدار بندے ہم نے جنت کو کھو دیا تیرے عبادت کر خوب عبادت کر جنت کھلی پڑی ہے اور اس میں داخل ہو یہ ترغیب کا پہلو یہ ماہ سیاح کے لیے محدود ہے یہ بھی خصوصیت اور پھر تو اللہ شیاطین شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے شیطان مقید کر دیے جاتے ہیں اور بند کر دیے جاتے ہیں یہ بھی ایک بڑی ترغیب کا پہلو ہے کیونکہ معصیتوں کا محرک شیطان ہے گناہوں کے دو محرک ہیں یا تو شیطان یا وہ لوگ جو سارا سال شیطان کی صحبت میں رہتے ہیں ان کے اندر بھی شیطانیت پیدا ہو جاتی ہے سارا سال شیطان کی صحبت اور اس کی رفاقت میں گزرتا ہے تو ان کے اندر بھی شیطانی اثرات پیدا ہوتے ہیں میرا جنت صورت الناس کی دو قسم کے شیاتی ہیں کچھ کا تعلق انسانوں سے اور کچھ کا تعلق جنوں سے تو انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات انسانی شیطان جنوں کے شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں وہ انسان جو جادوگر بننے کی کوشش کرتے ہیں جادوگر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں اپنے چلے کرتے ہیں اور جناب اپنے اوراد کرتے ہیں انہیں شیطان آزماتے ہیں طرح طرح کا امتحان لیتے ہیں ان کی شیطانی ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کی شیطانی کس حد تک ایسے ایسے آرڈر دیتے ہیں اگر وہ نہ کرے اس کو مار دیتے ہیں کرنا پڑے گا اور وہ کرتے ہیں مثلاً یہاں تک کہ یہ قرآن ہے اس قرآن پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیشاب کرو نہیں کرو گے قتل کر دیں گے اور کرو گے تو پھر تمہارا جو سحر کا عمل ہے یہ آسان ہو جائے اور وہ کرتے ہیں اپنی غلازت کرو اور کھاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ کھاتے ہیں جب وہ اس قسم کی حرکات انجام دیتے ہیں تو پھر یہ جنی شیطان اپنے ہاتھ باندھ دیتے ہیں کہ تو تو ہمارا بھی گرو تیرے ذہن میں وہ وہ خواصیں ہیں جو ہمیں نہیں سوچتے تو ہمارا گرو ہم تیرے چیلے اب ان کی ملی بھگت سے یہ جادو اور یہ مختلف جو ہے وہ فتنے دنیا میں وبا ہوتے ہیں یہ انسانی شیطان بڑے خطرناک بڑے خبیص ہیں تو شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے مگر پھر بھی رمضان میں گناہ ہوتے ہیں یا تو وہ شیطانی انسانی شیطانوں کے مساوس سے اور یا پھر خود ایک انسانی شیطان اس قدر شیطان بن چکا ہوتا ہے کہ ورغدانے کے لیے اس کو اصل شیطان کی حاجت ہے وہ خود شیطان اور گناہ کرتا ہے جس کو رمضان کے مہینے میں خوف نہیں دندراتا پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے نافرمانیاں کرتا ہے معصیتیں کرتا ہے مانا وہ انسانی شیطان ورنہ جنی شیطان سارے مقید ہوتے ہیں قید کر دیے جاتے ہیں اور یہ خوبی بھی اس ماہ سیام تک ہیں یہ خصائص اتنے زیادہ اجر و ثواب اتنی بہتات ہم اس نیکی کو اس مہینے کو ضائع کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں ایسا سوچ سکتے ہیں مگر پھر بھی کثرت ان لوگوں کی ہے جو ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بالکل محروم قرار پاتے ہیں نبی اسلام کی حدیث ہے ربا صحال نے سیاحی علت اللہ رب قائم روباقی نے ہی علمت سب بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزے رکھتے ہیں مگر انہیں ان کے روزوں سے بھوک اور فاقے اور پیاس کی تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا اجر نہیں ملتا انہوں نے فاقہ جھیلا بھوک برداشت کی پیاس برداشت کی یہ تکلیف ان کو ملتی اجر نہیں ملتا اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے تراوی پڑھنے والے دو دو گھنٹے کھڑے رہتے انہیں ان کے قیام سے شب بیداری کی تکلیف کے سوا کچھ نہیں اجر نہیں بہت سے ایسے یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں ان کی نیکیاں کیوں برباد ہم پانچ اسباب اس کے بیان کریں گے انشاءاللہ کل کہ روزے اور قیام کا عمل کیوں برباد ہوتا ہے اس ماہ مبارک کو پا لینے کے باوجود کچھ لوگ بلکہ زیادہ لوگ اجر سے ثواب سے نیکیوں سے محروم کیوں ہوتے ہیں پانچ اسباب اس کے انشاءاللہ کل ذکر ہوں گی بتوفیق بید اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے ماہ سیام کی عبادتوں سے اللہ کے قریب ہو جائیں اس کا قرب حاصل کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اپنی محبتوں کے فیصلے فرما لے اللہ تعالیٰ ہماری روزوں کو ٹوٹی بوٹی عبادات کو اس قیام کو قرآن پڑھنا اور پڑھانا اور سننا اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے ان بندوں میں شامل فرما لے جن کے لیے اس ماہ سیاح میں بخشش کا اعلان ہوگا اور جن کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے Thank باہر